ان اپنے باپ امید لکھا ہوا ہوگا میرے بس اس کے فوائد چاول کے تھے تو صحیح کچھ تھوڑے سے تھے مچھلی کے تو بہت فوائد کہ بابا بات ہوتے موٹے چاول ابال کر یہ کھاتے ہاں یہ ابال کر ہی کھانے چاہیے یہ جو بریانی ہوتی ہے نا یہ تو طرح طرح کے گرم مسالے اور تیل کے بھرمار بلکہ ویجیٹیبل گھی یہ تو نقصان دیتے ہیں ابال کر کھائیں گے تو وہ دیگر مسالہ جات جو ہے نا ان کا نقصان دہ رہے کہ مائنس ہو جائے گا چاول کے فوائد بھی ہیں سائڈ افیکٹ تو عموماً ہر چیز کے ہوتے ہیں کہ ایک ہی چیز کسی کو معافی ہوتی کسی کو نہیں ہوتی ہم لائن شاید کنیکٹ ہو نہیں رہی تو کوئی سوال کریں گے آپ ان سے مدنی چینل پر حاجی عمران ہے صلو پپا کل وہ چل مدینہ کے قافلے کے حوالے سے کچھ سوالات کا سلسلہ رہا چل مدینہ کے قافلے والے جب طواف کرتے تھے تو سننے میں ایسا آیا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں اس اجتماعی طواف والے عاشقان رسول کی طرف ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تو کیسا طواف ہوا کرتا تھا وہ بتائیں گے نا جن کی توجہ مبزول ہوتی تھی ویسے بھی ایک طرح کے لوگ مل کر جب طواف کریں گے جیسے مختلف قومیں آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ جب داڑھی والے کم ہوتے ہیں پھر نوجوان اور داڑھی والے ان کی تعداد اور کم ہوتی ہے تو جب اتنے سارے نوجوان وہ بھی سب داڑھی والے مل کے طواف کریں گے تو توجہ تو کھینچے گی واللہ تعالی اعلم اللہ عز صلی تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد ذکر تک انداز ہمارے قافلے کا کوئی ایسا ہوا کرتا وہاں پر کہ طواف کرتے وقت یعنی کاپت اللہ شریف کے ارد گرد مدینہ ایسا کی آواز آ جائے تو اسے اس کی صلو علی علی الحبیب اللہ تعالی محمد بکو مطلب طواف کعبہ کرتے وقت بھی رکت ہو کعبے پہ نگاہ پڑے تب بھی ایسی کیفیت ہو تو اس کے ظاہری اسباب کیا ہوں بندہ مطلب کیسا ذہن اور کیسی صحبت ہو کہ وہ رکت کے ساتھ یہ سارے کام کر سکے اللہ اس میں تو تربیت ہو صحبت ہو اللہ کی عنایت ہو ذہن بنا ہوا ہو ویسے ماحول ہو تو اس کے ظاہر کے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اس کا بہرحال فی زمانہ کافی فقدان اور کمی ہے رکت انگیز مناظر کتابوں میں تو حکایت لکھی ہوئی ہے کتابوں میں تو رقت انگیز مناظر کی حکایات تو لکھی ہوئی ہیں لیکن اب اس طرح کے مناظر دیکھنے میں بہت کم آتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں اب وہ صورت حال رہی نہیں بے عملی کا دور دور ہے اب وہ عمل نہیں اب پھر یہ کہ سہولتیں بہت ہو گئی یعنی ایسا لگتا ہے کہ جس قدر سہولت بڑھتی جا رہی ہے روحانیت سمٹتی جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلے پیدل جاتے تھے حج پر اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا وہ کئی کئی دنوں بلکہ مہینوں میں لوگ پہنچتے تھے اس کے باوجود ان کی رقطیں ان کے سوز و گداس یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں لیکن اب تو پھر سے اڑے ہوائی جہاز میں اتر گئے لیکن پھر بھی وہ رکت نہیں ہے حالانکہ جن وہ ان کو کیا کیسی تھکن لگتی ہوگی مگر ان کا جذبہ ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ تھکن پر غالب آ جاتا ہوگا اور ہمارے جذبات پر تھکن غالب آ جاتی ہوگی تو یوں ترکیب تھوڑی ہے وہ آؤٹ رہتی ہے تو صحبت ہے تو واقعی نہ ہونے کے برابر رہ گئیں انہیں اتنے عجیب و غریب ذہن بن گئے سن اسی میں ایک مطلب یعنی کہ واقعہ ہوا تھا میدان عرفات میں کہ ایک حاجی کہیں سے آ نکلا پھرتا تھا ایک خیمے میں چلا گیا تو وہاں کچھ لوگ اس کو جانتے ہوں گے یا ویسے اس کا حلیہ دیکھ کر اس کو بٹھا لیا بولا دعا کریں تو اس نے دعا کروائی اب اس نے رو رو کے دعا کی گئی اس نے کروائی جب کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں اور اس طرح بولتے نا تو جب دعا ختم ہوئی تو ایک صاحب بول پڑے یوں بظاہر کوئی مطلب شیوڈ بھی شاید نہیں تھے وہ تھوڑی بہت داڑھی بھی تھی اس کی اور ایسے شخصیت ٹائپ کے لگ رہے تھے تو وہ کہنے لگے کہ اپنے کو گناہ کرنے کیوں چاہیے کہ رونا پڑے پھر آ کر کے اب یہ اس کا ذہن تھا بیچارے گا کہ گنا کرا ہوا ہی نہیں تو میں بھی اس کا قائل ہوں کہ گنا نہ کرا ہوا لیکن رونا تو چاہیے اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید المعصومی نے ان سے گناہ کا کیا تصور یہ ان کا رونا ثابت ہے اور اس طرح روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ جب آپ روتے تھے تو ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیا پک رہی ہے ایسی سینے سے آواز نکلتی اس قدر روتے تھے میرے آتا اللہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کیا اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہار دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے یعنی یا اللہ کیا ہم غلامان مصطفیٰ پر اب بھی جہنم کی آگ بجھے گی نہیں یعنی ہم جہنم سے اب بھی آزاد نہیں ہوں گے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ہمارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو رو رو کر دریا بہا دیا یہ ایک محاورہ ہے دریا بہانا یعنی کثرت سے رونا بہت زیادہ رونا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بہت آپ کا رونا تو ثابت ہے تو یہ بیچارے بس ان کو معلومات کی کمی تو ایسا موقع ہو کبھی ایسی بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو بولنا نہیں چاہیے اس طرح آدمی بول کر پھر وہ مزید پھنستا بھی ہے اور اب جو روئے ہوں ان کی دل آزاری کا بھی سامان ہو سکتا ہے اس میں اب میدان عرفات میں نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے میدان عرفات میں تو وہ خاص وہ دعا کا اہتمام ہوتا ہے الحمد للہ دنیا میں ایسے لوگ کتنے ہیں کہ جن کو اس طرح رونا سمجھ میں نہ ہے ورنہ حقیقت تو اگر مطلب جیسے میرا اپنا ذہن ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں کسی اجتماع میں یا کسی بھی ایسی محفل میں بیٹھے اور اگر اس کو لگے کہ یار میں تھوڑا سا رویا میری آنکھ سے پانی نکلا یا چینل پہ بیٹھے مدی مطلب چینل ہی پر بیٹھے اور کوئی ایسی بات چیت چلی کوئی ایسا کلام اس نے سنا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اس کی آنکھیں بھر گئیں یا دل بھر گیا تو گویا کہ اس کو ایک فرحت اور ایک اچھا محسوس ہوگا شاید ایسے لوگ کم ہوتے ہوں گے بابا اب ہاں، بہت کم ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کو روڑنا سمجھ میں نہیں آتا اس سے بھی ہیں بحث کرتے ہیں کیوں روتا ہے اب بھی پچھلے دنوں ایک مدنی بہار کہہ سکتے ہیں اس کو کہ غلام زادی نے مجھے بتائی یہ بات کہ ایک مطلب کوئی اسلامی بہن تھی اور ان کے جو بچوں کے ابو تھے وہ مدنی ماحول میں تھے تو وہ مدنی چینل پر اول تو مدنی چینل دیکھتی نہیں تھی ان کے بچوں کے ابو نے ان کو بہت اصرار کر کر کر کر کر کر کے مدنی چینل دیکھنے پر آمادہ کیا مدنی چینل دیکھا انہوں نے تو وہی کوئی رونے کا منظر دیکھا تو یہ رونے کی یاد آتے اس میں تو اس کی رونا سمجھ میں آ نہیں رہا تھا وہ طرح طرح کے سوالات کرتی رہتی تھی اس کو تو پھر کسی طرح ان کے بچوں کے ابو نے اس کو بہت ہی اسرار کر کے اس کو اپنا جو مدنی تربیت گاہ ہے وہاں اس کو تربیت کے لیے پیش کر دیا پڑھی لکھی تھی کافی دنیاوی اعتبار سے وہ گئی بھی غالباً بے پردہ ہی تھی شاید اب یا پتہ نہیں کوئی برقع پہن کر گئی تھی خیر تو وہ وہاں گئی اب وہاں کچھ اس طرح کی مطلب میں نے کہا الحمد للہ اپنے تربیت ہوتی ہے پھر وہاں دعا مانگی گئی رکت انگیز دعا کی سسائی بہن نے مانگی ہوگی تک ترکیب ہوگی نا بیان کی ہوگی تو اس میں اس کو رونا آ گیا جب اس کو خود رونا آیا نا اب اس کے ٹھکانے پر آئی گئے وہ صحیح ہوتے ہیں مدنی چینل والے اور یوں الحمدللہ وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے بھی بن گئی وہ نا کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا تو گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے گھروں میں مدنی ماحول نہیں ہے نہیں بنتا یا اور بھی مسائل ہوتے ہیں تو اگر بچوں کے ابو کچھ مسائل کا شکار ہیں تو انہیں مدنی ماحول سے وابستہ کرنے میں اسلام بہن کردار ادا کرے یا اگر اسلامی بہن میں کوئی مسئلہ ہے بچوں کی امی میں تو کوئی اسلامی بھائی کو اپنا کردار ادا کرے اور دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آنے سے میں امید کرتا ہوں کہ شاید کچھ طبیعتوں میں اور سوچ اور سمجھ میں فرق آ جائے تو اس سے گھر بھی سنتوں کا گہوارہ بنے اور مدنی چینل کے ذریعے تو بے شمار طرح بھائیوں کی تقدیریں بدلی ابھی نہیں انتیس یا تیس شابان کو بتایا تھا ایک بزرگ نے لال داڑھی والے بزرگ تھے یہی رمضان حال میں ہی بتایا تھا کھڑے ہو کر میں فرانس سے آیا ہوں اور وہاں کوئی مسجد نہیں ہے ہمارے یہاں جس شہر میں رہتے ہوں گے یا قصبے میں میں مدنی چینل دیکھ کر بس میں میرے بچوں کی امی ہمارے گھر میں یہ ماحول بنا اور میں احتکاف کے لیے آیا ہوں اب لال لاڑی تھی سب دماغ باندھا ہوا تھا آدمی سوچے کہ یہ بہت پرانا اچھا آپ ہی تھے اللہ دیکھو یہ کھڑے ہم سوچیں گے یار یہ بہت کوئی پرانے مدنی ماحول کے ہوں گے لیکن دیکھو یہ مدنی چینل دیکھ کر داڑھی رکھی آپ نے پہلے سے تھی نقش بندی سلسلے میں تھے پہلے سے اچھا اور دعوت اسلامی کا جو ماحول پسند آیا مدنی چینل پر آپ کو الحمد للہ اور احتکاب میں آپ تشریف لیا اس الحمد للہ آپ بھی کچھ فرما رہے ہیں اچھا آپ بھی یہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں نے مدنی چینل دیکھ کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے مدنی اردو سمجھ آ جاتی ہے الحمد للہ الحمد یہ بنگلہ دیش سے احتکاب کے لیے آئے اور دونوں کہ پورا رمضان کا مہینہ احتکاب کے لیے آپ پہنچے تو بھائی یہ جی آپ بولیے سمجھ بہتر جمع تین دن کے لیے یہ بھائی ہیں سارے بہتر جمع تین دن اچھا اچھا اچھا ماشاء اللہ نے پورا ویزا جو ملا ہے وہ یہاں پورا کریں گے تربیتی کورس وغیرہ بھی کریں گے ان شاء اللہ اللہ کرے آپ سب کمپلین ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہاں اچھی نیت کا فارم ملے گا پاپا تو بات وہی چل رہی تھی دنیا بھر کے اس وقت کئی ممالک میں اس وقت ساحری کا وقت ہوگا غالباً عرب امارات وغیرہ میں بھی اس وقت قریب قریب سہاری کا وقت چل رہا ہوگا تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ گھر میں جو مدنی ماحول نہیں ہوتا کئی کئیوں کے گھروں میں مدنی ماحول نہیں ہوتا اور گھر میں مغز ماریاں چلتی ہیں بہت چک چک چک چک چل رہی ہوتی ہے کیا پتہ ابھی جو بیٹھ کر سن رہے ہوں تو دونوں کا موڈ خراب ہو تو کوئی ایسی بات کہہ رہے نا کہ دونوں کا اندر بیٹھے بیٹھے موڈ صحیح ہو جائے اب وہ پتہ نہیں کس کی طرف سے وہ غلطی ہوگی اب کچھ کہہ نہیں سکتے دونوں ایک دوسرے کو نہیں کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ حکایت سنا دوں ہاں, ہاں، بالکل بابا اس شکایت سے پہلی مدنی فیس ہونی چاہیے تو حکایت بھی ایسی حکایت ہے وہ حکایت ایسی ہے کہ شکایتیں ختم ہو جانی چاہیے اگر عمل کر لے عمل کر لے تو تیرے مندی چلنے کے ناظرین حاضرین انتہائی دلچسپ اس نیت کے ساتھ سنیے کہ اس پر عمل کریں گے اللہ کی رحمت شامل آ رہے ایک آدمی کسی پروفیشنل پروفیسر کے پاس گیا غالباً پروفیسر ہی بولتے ہیں اس طرح کے جو سکھانے والے ہوتے ہیں تو اس کے پاس گیا اور یہ آداب معاشرت سیکھنے کے لیے کہ کس طرح معاشرے میں رہا جائے اس طرح کے سکھانے والے پائے جاتے ہیں تو اس نے کوئی اپنی فیس وغیرہ لیتے ہیں فیس لی اس سے اور اس کو ایک لیسن دیا سبق کہ تم جس سے بھی تمہارا آمنا سامنا ہو نا تو مسکرایا کرو اور جس سے تمہیں کچھ تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچے اس کو تھینک یو کہا کرو یعنی شکریہ تو یہ بولا اب تم کو ایک ہفتے تک یہ کام کرنا ہے پھر آنا میرے پاس تو یہ چلا گیا پھر ایک ہفتے کے بعد آیا تو وہ پروفیسر کے پاس آ کر رونے لگا تو کیا ہوا تو اس نے کہا کہ کمال ہو گیا میں اپنے گھر پر گیا نوک کیا دروازے کو تو بچوں کی امی نے دروازہ کھولا تو آپ نے سبق دیا تھا کہ جو بھی آمنا سامنا ہو کسی سے مسکرانا تو میں مسکرانے لگا وہ دیکھی تو اس کو بہت تعجب ہوا تو پھر کیونکہ اس نے دروازہ کھول کر میرے کو فائدہ پہنچایا تھا میں اندر جاؤں دروازہ کھولا میرے لیے تو میں نے اس کو تھینک یو یہ کہا تو وہ تو خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر گرنے لگی اور اس طرح اب میں اس کو بہت حیرت ہوئی کیونکہ میری شادی کو بیس سال ہو گئے تھے میں کبھی اس کے سامنے مسکرایا تو تھا نہیں نہ اس کو کبھی شکریہ ادا کیا تھا کسی کام پر اس نے میرے بہت کام کیے لیکن کبھی اس کو تھینک یو نہیں کہا تھا میں نے اور اس کو یوں تعجب ہوا تھا تو اب میں نے ہر بات میں مسکرانا شروع کیا اور اس کا شکریہ ادا کرنا شروع کیا thank you thank you very much وغیرہ تو بولے ہماری بیس سال کی زندگی میں کبھی ایسا سکون نہیں آیا جیسا سکون یہ اس ہفتے میں اس ویک میں ہم کو نصیب ہوا تو یہ تبسم اور تبسم کسی مسلمان کے سامنے کرنا اس میں صدقے کا ثواب ملتا ہے ام دردار رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں مسکراتے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب بھی بات کرتے تھے تو مسکراتے تھے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی میرے سامنے دیکھا تو میں نے یہی نوٹ کیا کہ مسکرائے مسکرا کر دیکھا تو اس طرح کی روایات ہے تو مسکرا کر کسی مسلمان کے سامنے دیکھنا یہ سنت ہے اور اس میں ثواب ہے اب کوئی اور وجہ نہ ہو نہ مسکرانے کی عام حالات میں مسکرانا چاہیے تبسم و من اللہ تبسم جو ہے یہ مسکرانا ہے یہ اللہ کی طرف سے ول کہا تو من شیطان اور کہا کہا یعنی زور زور سے ہاں ہاں ہا کر کے جو ہنستے نا تو یہ کہا کہا جو یہ شیطان کی طرف سے البتہ یہ کہا کہا لگانا زور زور سے ہنسنا یہ گناہ نہیں ہے کوئی اگر ہنستا ہو اس طرح تو اس کو ہم گناگار نہیں کہیں گے بلکہ اس کے لیے اپنے دل میں کوئی برائی بھی نہیں لائیں گے ہم اپنی کریں ہو سکتا ہے اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ کہ لگانا سنت نہیں ہے کہاں ہمارے آتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں لگایا مسکرانے میں جو بات ہے وہ بات واقعی پہ میں ہے ہمیں ہے نہیں مسکرانے سے آدمی کے وہ دل کھل جاتا ہے اگر کسی سامنے مسکرائے نا تو بہت اس کی طبیعت خوش ہوتی ہے اور کسی کو دیکھ کر کہا کہا تو کسی بھی کوئی نہیں لگاتا وہ بات کرتے ہیں کوئی سی بات ہوتی ہے تو کہا کہا لگاتے ہیں عام طور پر تو یہ مناسب نہیں ہے گناہ بھی نہیں ہے تو چونکہ یہ سنت نہیں ہے کہا کہا لگانا تو ہم دعوت اسلامی والے اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ کہا کہا نہ لگایا جائے مدنی انعام ہے یہ کہا کہا نہ لگایا جائے لیکن اکثریت دعوت اسلامی والوں کی کہا کہا شاید لگاتی ہی ہوگی اگر کوئی لگاتا ہے تو گناگار نہیں ہو پکا نہیں ہوگا اتنا انشاءاللہ جب مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پکا ہو جائے گا بھلے وہ ذمہ دار ہو تنظیمی طور پر لیکن ہر تنظیمی ذمہ دار کی تربیت ہوئی نہیں ہوتی اس نیچ پر مدنی انعامات کے تعلق سے تو سب کو مدنی انعامات پر عمل کرنا چاہیے اسی طرح اگر کسی عالم کو مسجد کے امام کو کسی بزرگ کو ہنستا اس طرح زور سے ہنستا دیکھے تو اس کے لیے بھی دل میں کوئی میل نہیں لائے ٹھیک ہے وہ مطلب نہ ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں ہو سکتا ہے وہ کہیں انسان ہوگا آپ سے ناراض ہو جائیں آپ سمجھا نہ سکیں کہ گناہ تو ہے نہیں کہاں کہاں لگانا نہیں شیطان ورنہ کھیلے گا اے مسجد کے امام صاحب کہہ کہا لگاتے ہیں اس کے بیچ ہم نماز نہیں پڑھیں گے ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ امامت کے قابل نہ رہا زور سے ہنسنے والا امامت کے قابل رہے گا اگر اور کوئی وجہ نہ ہو تو عادت ہوتی ہے آدمی چاہتا بھی ہے تو بعض اوقات نکل جاتا ہے زور سے کہہ کا وہ چھوڑ نہیں پاتا تو اس کے لیے سیریس لینا پڑے گا اور یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ میں نے عادت نکالنی ہے جب جب کہہ کہا لگے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے تو دو چار بار درود شریف پڑھ لے کہ چلو میں اب اگر اب کہہ کہا لگا تو بارہ مرتبہ درود شریف پڑھوں گا تو یوں اپنے آپ کو جیسے یہ میٹھی میٹھی مدنی سزا دے تو ان اللہ نکل جائے گی بہرحال حل جو بھی سامنے آئے اس کے سامنے مسکرانا ہاں؟ ابھی تو یوں ہوتا ایسا ہی کریں گے لیکن ہر وقت ایسا موڈ ہوتا نہیں ہے تو جتنا ہو سکے اگر یہ کوشش کریں گے نا گھر والوں کے سامنے دوستوں کے سامنے گاہک کے سامنے بیپاری تو مسکراتا ہنستا ہی ہے وہ پیسوں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے مسکرانا ہے ہنسے اس کا گھر بسے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم